مایوسیوں اور اندھیروں سے امید اور روشنی کا راستہ ناکامیوں کو پیچھے چھوڑ کر کامیابیوں کی جانب لے جانے والا راستہ جہاد ظلم کے خلاف جبر کے خلاف ہر نظام باطل کے خلاف کہ یہی ہے وقت کی قرارداد وقت کی قرارداد الجہاد الجہاد وقت کی قرار داد الجہاد الجہاد وقت کی قرار داد الجہاد الجہاد میرا ملک میرا دین زندہ باد زندہ باد میرا ملک میرا دین زندہ باد زندہ باد ہر سوال کا جواب ہر سوال کا جواب انقلاب انقلاب انقلاب انقلاب ہر سوال کا جواب انقلاب انقلاب انقلاب قوم کی دلی مراد پرار داد وقت کی پرار داد الجہاد میرا ملک میرا دین زندہ باد زندہ باد میرا ملک میرا دین زندہ باد زندہ باد فرض بن گیا جنو فرض بن گیا جنو گرم ہے رگو میں خون گرم ہے رگو میں خون فرض بن گیا جنو گرم ہے رگوں میں خون ناراضن ہے وقت کی قرار الجہاد وقت کی قرار الجہاد میرا ملک میرا دین زندہ باد زندہ باد میرا ملک میرا دین زندہ باد زندہ باد گولیاں چلے کے بم گولیاں چلے کے بم اب نہیں رکیں گے ہم اب نہیں رکیں گے ہم گولیاں چلے کے بم اب نہیں رکیں گے ہم ہم نہ ہو ہمارے بات کی قرار وقت کی قرار الجہاد میرا ملک میرا دین زندہ باد زندہ باد میرا ملک میرا دین زندہ باد زندہ باد یہ بکاؤ حکمران یہ بکاؤ حکمران بن گئے عذاب جان بن گئے عذاب جان بکاؤ حکمراں بن گئے عذاب جا چیخ اٹھائے تمام الجہاد الجہاد وقت کی قرار دار الجہاد الجہاد وقت کی قرار دار الجہاد الجہاد میرا ملک میرا دین زندہ باد زندہ باد میرا ملک میرا دین زندہ باد زندہ باد ظالموں کو داب لو ظالموں کو داب لو ظلم کا حساب لو ظلم کا حساب لو ظالموں کو داب لو ظلم کا حساب لو عدل سے مٹے پسا وقت کی قرار دار الجہاد الجہاد کی قرار الجہاد میرا ملک میرا دین زندہ باد زندہ باد میرا ملک میرا دین زندہ باد زندہ باد موت بھی شہید کی موت بھی شہید کی زندگی ہی زندگی زندگی ہی زندگی موت بھی شہید کی زندگی ہی زندگی غازیوں کی جائیداد کی قرار دار الجہاد جہاد میرا ملک میرا دین زندہ باد زندہ باد میرا ملک میرا دین زندہ باد زندہ باد جب بھی مصطفیٰ کے نام جب بھی مصطفیٰ کے نام بھیجتا ہوں میں سلام بھیجتا ہوں میں سلام جب بھی مصطفیٰ کے نام بھیجتا ہوں میں سلام کربلا بھی آیا وقت کی قرارداد وقت کی قرارداد الجہاد وقت وقت قرار داد الجہاد میرا ملک میرا دین زندہ باد زندہ باد میرا ملک میرا دین زندہ باد زندہ باد وقت کی قرار الجہاد وقت کی قرار الجہاد وقت کی قرار الجہاد الجہاد